www.attableek.com The Reviver of Iman الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده الرسول صلى الله تبارك وتعالى مختلف تعبیرات میں مؤثر طریقے پر ہمیں ہدایتیں دی گئی ہیں کبھی تو یہ انداز اپنایا گیا کہ باقاعدہ حکم دیا گیا ایسا کرو ایسا نہ کرو کبھی پرانے انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے گئے اور ان کے ذمن میں بہت ہی اچھے انداز میں نصیحتیں کی گئیں اور ایک انداز یہ ہے قرآن پاک کا کہ جو باتیں اللہ تعالی کو پسند ہیں ان صفات کو ذکر کر کے ان کی تعریف کی جاتی ہے اور ان پر بشارتیں سنائی جاتی ہیں یہ ترغیب کا طریقہ ہے ایسا اگر تم کرو گے تو تمہیں عزت ملے گی تم رحمتوں سے نوازے جاؤ گے تم اللہ کے مقبول بندے بن جاؤ گے منظور نظر بن جاؤ گے تو یہ بڑا اچھا انداز ہے جس سے آدمی قدرتی طور پر متاثر ہوتا ہے اور ان صفات کو اپنانے کی کوشش اور فکر کرتا ہے اسی سلسلے کی وہ آیت ہے جو اس وقت آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ اس پورے رقو میں سورہ فرقان کے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کا ذکر کیا ہے عباد الرحمان لقب رحمان کے بندے بندے تو سبھی رحمان ہی کے ہیں لیکن خاص نسبت اللہ تعالیٰ نے کی ان کی عزت و شرافت کی بنیاد پر کہ یہ میرے بڑے اچھے بندے ہیں اور پھر ان کی صفات بیان کی وہ زمین پر بہت آہستہ چلتے ہیں متوازے ہیں اور ان کی صفت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعائیں کرتے رہتے ہیں جہنم سے بچنے کی شرک نہیں کرتے قتل نہیں کرتے بدکاری نہیں کرتے فضول خرچی نہیں کرتے بخیل نہیں ہیں راتوں کو اٹھ اٹھ کے دعائیں کرتے ہیں اور بھی بہت سی چیزیں ذکر فرمائیں اسی کے ذہن میں دو باتیں مزید ارشاد فرمائی کہ یہ رحمان کے خاص بندے جھوٹے کاموں میں قطن شریک نہیں نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں نہ جھوٹ والی مجلسوں میں حاضر رہتے ہیں والذین لا يشهدون الزور اور دوسری بات ان میں خاص یہ ہے کہ مرو بِاللَّغْوِ مرو گراما اگر کسی لغویات پر ان کا گزر ہوتا ہے تو اس کی طرف قتم متوجہ نہیں ہوتے نظر جھکا کے چلے جاتے ہیں باعزت طریقے سے انہیں لغویات سے کوئی لینا دینا نہیں یہ دو باتیں ان میں پائی جاتی ہیں نہ تو جھوٹ بولتے ہیں نہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں نہ جھوٹی مجلسوں میں رہتے ہیں اور لغویات سے پرہیز کرتے ہیں جھوٹ بولنا شریعت کی نظر میں بہت ہی بدترین عمل ہے سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے آدمی کے منہ سے اتنی بدبو اٹھتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ اسے برداشت نہیں کر پاتا ایک میل دور چلا جاتا ہے ہمیں اور آپ کو یہ بدبو نہیں آتی لیکن رحمت کا فرشتہ اس بدبو کو محسوس کرتا ہے فرمایا پیغمبر علیہ اس والسلام نے سچائی کو اختیار کرو کیونکہ سچائی آدمی کو جنت تک پہنچا دیتی ہے جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ کی بنیاد پر بالآخر آدمی جہنم کا مستحق بن جاتا ہے فرمایا پیغمبر علیہ علی والسلام نے سچائی نجات دیتی ہے جھوٹ ہلاکت میں ڈالتا ہے مسل مشہور ہیں جھوٹ کی دیوار گر جاتی ہے سچائی کی دیوار کسی کے کرائے نہیں گرتی بظاہر آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے مجھے نفع ملے گا لیکن انجام یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے ایک جھوٹ کو صحیح کرنے کے لیے ستر جھوٹ بولے جاتے ہیں لیکن جھوٹ صرف جھوٹ ہی رہتا ہے دور نبوت میں ایک عظیم شان واقعہ پیش آیا سن نو ہجری میں پیغمبر علیہ سلاط والسلام کو خبر ملی رومی بادشاہ شام کے علاقے کی طرف لشکر جمع کر رہا ہے کثیر تعداد میں مدینہ منورہ پر چڑھائی کے لیے پیغمبر علیہ سلاد سڑک و تشویش ہوئی کیونکہ یہ سپر طاقت تھی رومیوں کی اور یہ اندازہ ہوا کہ اگر بر وقت کارروائی نہ کی گئی تو نقصان ہو سکتا ہے لیکن وقت ایسا تھا شدید گرمی کھجور کے باغات پھلوں سے لدے ہوئے تھے اور کھجور ہی پر مدینے والوں کی معیشت کا مدار تھا ایسے ماحول میں لوگوں کے لیے نکلنا بڑا مشکل لیکن دین کے لیے اس وقت نکلنا نہایت ضروری آپ نے اعلان فرمایا چلنا ہے ہر حالت میں چلنا ہے اور چلنا بھی ہے اور مالی تعاون بھی کرنا ہے کیونکہ لمبا سفر ہے ایک مہینے کی مسافت رجسٹر میں نام لکھوانے شروع ہوئے لکھو گئی کون کون جائے گا تیس ہزار آدمیوں کے نام لکھے گئے اب تیس ہزار آدمی ایک مہینے کی مسافت میں جائیں گے تو ان کے لیے سواری بھی چاہیے توشہ بھی چاہیے ہتھیار بھی چاہیے دیگر اسباب بھی چاہیے حضور نے عام چندے کا اعلان کیا زیادہ سے زیادہ دو صاحب کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے حق ادا کر دیا دین کے لیے قربانی دینے کا سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو گھر کا سب مال و اسباب لے آئے کہ جی سب قربان فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کے آدھے مال و اسباب کو لا کے پیش کر دیا سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تین سو افراد کے تمام ساز و سامان سمیت ان کی تیاری کا سواری سبھی تیاری کا اعلان فرمایا اور مال و اسباب الگ سے پیش کیا روایت میں آتا ہے اتنا بھاری تھا وہ تھیلا جس میں آپ دینار و درہم لے کر کے تشریف لائے کہ اٹھائے نہیں اٹھ رہا تھا حضور کو یہ قدر خوشی ہوئی کہ فرمانے لگے آج تو عثمان نے ایسا کام کیا ہے کہ مرتے دم تک کچھ بھی نہ کرے پھر بھی نجات کے لیے کافی ہے بہت ہی مسرت کا اظہار کیا بہرحال لشکر کا روانہ ہوا صاحب اکرام رضی اللہ عنہ نے جنہوں نے نام لکھوائے تھے سب چلے گئے لیکن منافقین جنہوں نے لکھوائے تھے وہ عین وقت دبا دے گئے ٹال مٹول کر گئے انہیں جانے نہیں تھا صحابہ میں سے دس صحابہ ایسے تھے مخلص جو جانا چاہتے تھے لیکن نہیں جا پائے جب حضور تشریف لے گئے تو انہیں بڑا احساس ہوا مگر آج کل آج کل میں بات چلتی رہی تاہ کے پیغمبر علیہ السلام کی واپسی کی خبریں ملنے لگی تو ان دس میں سے سات نے تو یہ کیا کہ جب حضور تشریف لائے تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا کہ جی ہم سے غلطی ہوئی اب ہم تو جب تک کھولے نہیں جائیں گے جب تک معاف نہیں ہوں گے معافی نہیں ہوگی ہماری ہم تو یہی بنے رہیں گے خیر ان کی معافی ہو گئی مگر تین صحابہ تھے ہلال ابن امریا مرارا ابن الربی صاحب ابن مالک یہ جب حاضر ہوئے تو بہت سے لوگوں نے ان کو آمادہ کیا کہ تم تو مخلف صحابہ میں سے ہو پہلے غزوات میں شریک رہے ہو اتفاق نہیں جاتا ہے کوئی بہانہ کر دو بات بن جائے گی پھر بعد میں اللہ سے اور حضور سے معافی مانگ لینا حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی وقت تو میرے دل میں خیال بھی آیا کیونکہ میں اچھی باتیں بنانا جانتا تھا مگر پھر میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا کہ تم اگر غلط کہو گے تو اللہ تبارک کو تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام کو حقیقت حال سے باخبر فرما دیں گے اور تمہاری بات چھپ نہیں چھپی نہیں رہ سکتی ہے اس لیے جو ہوگا سو ہوگا سچ بولو صاف جا کر کے یوں کہو کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا تمام میرے پاس اسباب موجود تھے مجھ سے غلطی ہوئی میں نہیں جا پایا صاف اقرار کر لو چنانچہ ان تینوں صحابہ نے صاف اقرار کر لیا تو حضور اکرم علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ ان سب کا بائی کاٹ ان سے کوئی بات چیت نہ کرے لین دین نہ کرے سلام کلام نہ کرے حضرت صاحب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے اس اعلان کے ہوتے ہی مدینے کے سب لوگ ہمارے لیے اجنبی بن گئے تمام یار دوست تمام رشتہ دار تمام تعلق رکھنے والے ایک سیکنڈ میں یہ تعلق کا جو رشتہ تھا ہمارا ختم کیونکہ حضور نے فرما دیا اب ان سے کوئی تعلق نہ رہے چالیس دن ایسے گزرے فرماتے تھے کہ ڈیلر لوگ تو کمزور تھے گھر میں پڑے رہتے تھے روتے رہتے تھے میں جوان تھا میں گھر میں بھی رہتا مسجد میں بھی آتا مسجد میں دیکھتا کہ جب میں حضور کی طرف نظر کرتا حضور نظر پھیر لیتے اور جب میں نماز میں کھڑا ہوتا حضور مجھے دیکھتے ایک دن میں بازار میں جا رہا تھا ایک غسانی بادشاہ کا قاصد لوگوں سے پوچھنے لگا ارے بھائی کام ابن مالک کون ہیں لوگوں نے بتایا یہ جا رہے ہیں تو میرے پاس آیا اس نے پرچہ پکڑا دیا اس پرچے میں لکھا تھا کیا ہمیں معلوم ہوا ہے بادشاہ کا خط تھا افسانی بادشاہ کا ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے آقا تم سے ناراض ہو گئے ہیں تم جیسا عقلمند آدمی سمجھدار آدمی وہ ان کے رساب کا شکار ہے تم مدینہ چھوڑ کے ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہاری عزت کریں حضرت صاحب فرماتے ہیں مجھے بہت ہی افسوس ہوا کہ ایک غیر مسلم بادشاہ مجھ سے امید رکھ رہا ہے کہ میں اپنے آقا کی غلامی چھوڑ دوں جان جا سکتی ہے غلامی نہیں جا سکتی وہ کاغذ میں نے پھاڑ کر تنور میں ڈال دیا کہ یہ بات منظور نہیں ہے چالیس دن کے بعد حکم ہوا کہ تم اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ پچاس دن ایسے گزرے اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ان کی توبہ کی آیت نازل فرمائی وزین صلاح اللہ نے توبہ قبول کر لی ان تین آدمیوں کی بھی جن کا معاملہ مؤخر رکھا گیا تھا حضرت کعب فرماتے ہیں میں فجر کی نماز کے بعد اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا پہاڑ کی چوٹی سے ایک شخص نے مجھے آواز لگائی اب کا آواز نہ مالک صاحب خوشخبری قبول کرو اور پھر تو لوگوں کا تاتا بن گیا یا تو کوئی سلام کلام کو تیار نہیں ہے اور اب جماعت کی جماعت اور ٹولی کی ٹولی چلی آ رہی ہے کاب مبارک ہو اللہ نے توبہ قبول کر لی تمہاری غلطی کی معافی ہو گئی فرماتے ہیں کہ میں مسجد نسدی میں حاضر ہوا پیغمبر علیہ السلام کا چہرے انور خوشی سے چمک رہا چہرے کی رگ رگ چمک رہی تھی اور جب آپ خوش ہوتے تھے تو چہرہ انتہائی روشن ہو جاتا تھا عرض کیا چاپ یہ تمہاری زندگی کا سب سے قیمتی دن ہے اللہ نے تمہاری توبہ کی قبولیت قرآن میں نازل فرمائی تو حضرت چاپ فرماتے ہیں میں نے پیغمبر علیہ السلام سے عرض کیا حضرت یہ جو مجھے شہادت ملی ہے یہ میرے سچ بولنے کی وجہ سے ملی ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا سچائی میں نجات ہے سچائی میں عزت ہے سچائی میں کامیابی ہے جھوٹ سے نہ کبھی کوئی کبھی کامیاب ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے ہر مسلمان کو جھوٹی بات کرنے سے جھوٹی گواہی دینے سے جھوٹی مجلسوں میں شریک ہونے سے اپنے کو بچانا چاہیے جھوٹی گواہی اتنا بڑا گناہ ہے کہ کرم علیہ السلام ایک مرتبہ گناہ گنا رہے تھے قتل گناہ ہے جنا گناہ ہے فلاں گناہ ہے اور ٹیک لگائے رہے تھے اور جب اس کا نمبر آیا وہ شہادت زور و شہادت زور تو آپ نے ٹیک لی اور بار بار اسے دوہراتے رہے وہ شہادت زور و شہادت زور کسی کو وقتی فائدہ پہنچانے کے لیے آدمی اس کے ساتھ گواہ بن کر کے کھڑا ہو جائے جھوٹا اللہ کی لانت ہے ایسے شخص پر پھٹکار یہ مومنوں کا کام نہیں ہے اسی طرح اس جھوٹ میں یہ بھی شامل ہے غور فرمائیے گا ذرا یہ جو ڈرامے بنتے ہیں فلمیں بنتی ہیں یہ سب فرضی چیزیں حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں فرضی کردار ہے معاشرے کی ایسی تصویر کشی ہوتی ہے جو حقیقی معاشرے سے دور ہے وہ واقعہ پیش نہیں آتا جو بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے ایسی چیزوں سے دلچسپی لینا یہ بھی جھوٹی باتوں میں دلچسپی لینے کے قبیل سے اس سے بھی ہمیں بچنا ہے اور دوسری بات اس آیت مبارکہ میں فرمائی وہ کا مرم ہوئی مرو کراما لغیات سے اگر ان کا گزر ہوتا ہے باعزت گزر جاتے ہیں یعنی کسی بھی لغویات میں شریک نہیں میرے بھائی زندگی بہت قیمتی ہے زندگی سے زیادہ قیمتی چیز اور کچھ نہیں ایک سیکنڈ منٹ کرو آپ کرو روپوں کے بدلے میں زیادہ قیمتی کیوں روپیہ چلا جائے پھر آ جائے منٹ چلا جائے تو نہیں آ پائے زندگی کی جو ڈگر چل رہی ہے آپ اس کو پیچھے نہیں لوٹا سکتے وقت لوٹ کے نہیں آتا پیسہ لوٹ کے آ جاتا ہے جائیداد لوٹ کے آ جائے گی دنیا کی اور چیزیں لوٹ کر کے آ جائیں گی مگر یہ زندگی کی جو ڈگر ہے یہ واپس نہیں آتی اور اس لمحے میں اگر ہم نے صحیح جگہ استعمال کر لیا بے نظیر فائدہ بے نظیر ایک لمحے میں آپ نے صرف الحمدللہ پڑھ لیا الحمدللہ میں کتنی دیر لگی بتاؤ کتنی دیر لگی فرمایا الحمد للہ تم لگ نیکیوں کا سارا پلہ الحمدللہ کے ثواب سے بھر جائے گا ایک لمحے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ تملآن ما بین السماء والارض اور سبحان اللہ الحمدللہ دونوں ملا لو تو اتنا جو ثواب ہے کہ زمین آسمان کا جو خلا ہے یہ سب ثواب سے بھر جائے اور فرمایا کہ سبحان اللہ اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر اس کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ اس کو گنا نہیں جا سکتا جیسے کہ ریت کے ذرات کو نہیں گنا جا سکتا اسی طرح اس کے عجر و ثواب کو نہیں گنا جا سکتا جمعے کی نماز کے لیے جو آدمی قدم اٹھا کر کے آ رہا ہے بعض روایتوں میں ایک ایک قدم پر دس دس لاکھ نیکیاں لکھی جا رہی ہیں دس دس لاکھ الف ہی الف ایک روایت میں فرمایا پیغمبر علی اسراط والسلام نے جو یہ دعا کر لے عملہ للمؤمنین والمؤمنات اے اللہ تمام ایمان والے مردوں عورتوں سب کو بخش دیجئے فرمایا جب سے دنیا بنی ہے جب تک دنیا رہے گی جتنے بھی ایمان والے مرد پیدا ہو چکے جتنے پیدا ہوں گے جتنی ایمان والی عورتیں پیدا ہو چکی جتنی پیدا ہوں گی سب کی تعداد کے بقدر سے سواب ملے ایک سیکنڈ میں اتنی قیمتی ہے یہ زندگی اس زندگی کو آدمی لفظیات میں صرف کر دے فضولیات میں صرف کر دے لفظات میں ذکر خرچ کر دے خواہشات میں لگا دے اس سے بڑے ٹوٹے اور نقصان کی بات اور کچھ نہیں ہو سکتی اس سے بڑا ٹوٹا اور کچھ نہیں ناقابل تلافی ٹوٹا ہے ناقابل تلافی اور آج دنیا کے اندر اس معاملے میں سب سے زیادہ کوتاہیاں ہو رہی ہیں کہ آدمی اپنے اوقات کو ضائع کر رہا ہے ہر آدمی کی جیب میں موبائل ہے ملٹی میڈیا موبائل ہے اچھی چیز ہے آپ اس سے اپنی ضروری ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں بہت سے فوائد بھی حاصل کر سکتے ہیں لیکن یہ لغویات تک پہنچنے اور لغویات میں مشغول ہونے کا بھی بہت بڑا آلہ بن گیا ہے نوجوانوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں ایک سیکنڈ کے اندر آدمی کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے اور اس کی لت جس کو لگ جائے دنوں دن ضائع ہو جائیں راتوں راتیں ضائع ہو جائیں نیم غائب ہو جائے اسی میں لگا رہے اپنی صلاحیتیں برباد ہو رہی ہیں اس سے روکنے والی چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے وہ اللہ کا ڈر ہے اللہ کا خوف یہی چیز آدمی کو روک سکتی ہے کہ اللہ سے ڈرے جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور جس اللہ نے ہمیں دیکھنے کی طاقت عطا کی اور جس اللہ نے سننے کی صلاحیت عطا فرمائی وہ اللہ ہمیں ان چیزوں سے محروم بھی کر سکتے اور قدر نعمت بعد زوال نعمت نعمت کی قدر جب ہوتی ہے جب وہ نعمت ظاہر ہو جاتی ابھی کل میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ رپورٹ آئی کچھ عورتوں کی بینائی اچانک چلی گئی ڈاکٹروں نے تحقیق کی پتہ چلا یہ اندھیرے میں موبائل راتوں رات دیکھتی تھیں اس کی وجہ سے ان کی بینائی چلی واپس نہیں آنے والی اتنی بڑی نعمت سے محروم اور پھر اس کی وجہ سے جو اخلاقی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں اخلاق تباہ ہو رہے ہیں عزت و عصمت داغدار ہو رہی ہے جسمانی صحت متاثر ہو رہی ہے صلاحیتیں غلط جگہ پہ لگ رہی ہیں یہ اس وقت کا بہت بڑا ناسور ہے جس کی وجہ سے آدمی ضائع ہو رہا ہے ایسے میں یہ قرآن ہدایت ہمارے لیے جھنجھوڑنے کا ذریعہ ہے ہمیں اس راستے پہ عمل کرنا ہے وہی مبرو مبو مبرو مبو لغویات کی طرف نظر نہیں اٹھانی باعزت گزر جاؤ دوسری جگہ قرآن میں فرمایا ولدی نہ ہوں ان لبی ایمان والے لوگ وہ ہیں جو مورزین ہیں اعراض کرنے والے ہیں لغویات سے لغویات میں نہیں پہنچتے ہم سب کو اس کا جائزہ لینا ہے محاسبہ کرنا ہے کہ یہ زندگی ضائع نہ ہو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام اسلامی مری کر کو مالا اپنی یعنی. اچھے مسلمان ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آدمی لایانی باتوں سے اپنے کو بچائے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی کارآمد بنانے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں اور ہماری نسلوں کو ہر طرح کی لغویات سے محفوظ رکھے جھوٹی باتوں سے بچائے سچوں میں شامل فرمائے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے الحمد للہ